وأنه الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ یاسین کی آیت نمبر تینتیس سے لے کر آیت نمبر چھتیس تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی سورہ یاسین کے تعارف میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے عقائد میں سے تین بنیادی عقیدوں کو بیان فرمایا اس صورت میں توحید کا مضمون بھی بیان فرمایا گیا اس صورت میں آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا بات بھی اور اس صورت میں آخرت کا عقیدہ اللہ کے سامنے اٹھنے کا حشر و نشر کا عقیدہ عقیدہ قیامت کو بیان فرمایا گیا یہ تینوں عقیدے بنیادی عقیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اولین مخاطب مشرقین مکہ ان تینوں باتوں سے منکر تھے اور انکاری وہ توحید کا بھی انکار کرتے تھے بتوں کی پوجا کرتے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی نہیں مانتے تھے اور آخرت کے دن کے بارے میں ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ جب ہم ایک دفعہ مر جائیں گے زمین کے ساتھ مٹی گل گل جائیں گے سڑ جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے دوبارہ زندہ نہیں ہونا قرآن کریم نے ان تینوں عقیدوں کو اس صورت میں کھول کر بیان فرمایا یہ صورت چونکہ پورے قرآن کا دل ہے اور دل جسم کے اعضاء میں سب سے بنیادی عزو ہوتا اور پورے جسم کو کنٹرول کرتا یہ تین عقیدے ایسے ہیں جو پورے ایمان کو کنٹرول کرنے والے ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظیم و شان نشانیاں بیان فرما کر اپنی توحید اور عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا اللہ سبحان و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ایسی ہیں جو پورے جہان میں پھیلی ہیں اور قرآن کریم نے جگہ جگہ ان نشانیوں میں غور کرنے کی دعوت دی فرمایا تم باہر بھی غور کرو اور اپنے اندر بھی غور کرو وفی انفسکم افلا تبصرون تمہارے اندر بھی نشانیاں موجود ہیں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اور قرآن نے ایک اعلان تو ایسا فرما دیا کہ قیامت تک آنے والی جتنی ترقیات اور جتنے عجوبے اور قدرت کی نشانیاں کھلیں گی وہ قرآن نے اشارتاً ذکر فرما دی صنوری آیاتنا فی الافاق فل آفاق ہم آفاق عالم میں اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں ابھی جو کچھ دنیا نے دیکھا ہے وہ بہت کم ہے اور جو نہیں دیکھا جو چھپا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی مخلوقات سمندروں میں ہیں اور کیا جہان ہے سمندروں کا جو اس خشکی سے بھی بڑا جہان ہے لوگوں کی نظروں سے مخفی ہے بہت کم دیکھا گیا اور حکم فرمایا کہ تم غور کرو جتنا اللہ کی مخلوقات میں غور کرو گے اتنا ہی تم اللہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوگی جتنی اللہ کی معرفت پیدا ہوگی اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور محبت پیدا ہوگی محبت اور عظمت بقدر معرفت ہوتی اور جب معرفت نہ ہو تو پھر محبت بھی نہیں یہ جو اللہ والوں کے قلوب ہر وقت اللہ کی محبت سے سرشار رہتے اور ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی نصیب فرما دے اسی پر موقوف ہے اللہ کی محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا اور صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے اپنی شان بیان فرمائی انا اعلمکم باللہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم رکھنے والا ہوں وہ انا اقشا کم للہ اور میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں وہ انا اتقا کم للہ نہ تم سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوا اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا یہ ساری چیزیں آپ نے بیان جتنا آپ کا علم وسیع تھا اتنی آپ کی معرفت آپ کی خشیت اور آپ کی محبت وسیع تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرنے سے معرفت حاصل ہوتی اور آپ یقین جانیے قرآن نے کیسی کیسی نشانیاں پورا قرآن بھرا ہوا اور میں جب سورہ ستائیس میں پارے کی آیات پڑھتا ہوں میرا دل جھوم جاتا ہے قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں دنیا کے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی یعنی اللہ کا تعلق حاصل کرنے کی دعوت دی کیسا خوبصورت انداز ہے ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ہم ہی اس کو وسعتیں دینے والے کتنا بڑا وسیع آسمان بغیر ستونوں کے بغیر کسی عیب کے اللہ تعالیٰ نے چھت بنا دیا جگہ جگہ دعوت دی آسمان کو دیکھو ذرا ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا اور کتنا اچھا بچھونا بنانے والے جس آیت کی طرف میں لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ففر تم اللہ کی طرف دوڑو ففر اللہ کی طرف دوڑو دیکھو جی الا لفظ ذکر فرمایا دوڑنا دو طرح کا ہوتا ہے ایک دوڑنا ہوتا ہے خوف کے مارے آدمی کو کوئی خوف ہو گیا کوئی درندہ نظر آیا کوئی خوفناک چیز حملہ کرنے والی وہ آدمی بھاگتا ہے اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا فر من من استعمال ہوتا یعنی فرار من فرار من الاسد شیر سے بھاگنا فرار من النمر چیتے سے بھاگنا من استعمال ہوتا عربی زبان میں اب آپ اندازہ فرمائیے جب خوفناک چیز حملہ کرنے والی ہو تو آدمی کیسے بھاگے گا کس طرح بھاگے گا اپنے اپنے جان مال اپنی چیزوں کی پرواہ اپنے جوتوں کی پرواہ کیے بغیر بھاگے گا اپنی جان بچانے کے اب آتے ہیں اس لفظ کی طرح جو قرآن نے ذکر فرمایا یہاں فرا کے بعد فر روح کے بعد الہ ذکر فرمایا یعنی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایسے لب کو اس طرح دوڑ کر آؤ اللہ کی ذات ایسی ذات جس طرح بچہ جب کسی چیز سے ڈرتا ہے نا جی، بلی سے ڈر جائے کتے سے یا کسی چیز سے ڈرے ماں کی طرف کس طرح لپک کر دوڑتا ہے اس طرح اللہ سبحان و تعالیٰ کی رحمت کی طرف لپک کر آ جاؤ اللہ و تعالیٰ کی طرف آؤ پھر اللہ اللہ کی طرف دوڑو لکم منہ نذیر مبین قرآن فرما میں تمہیں اس اللہ سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں خوف پیدا کر لو اللہ کا خوف پیدا کر سب سے بڑی ذات مالک اور خالق کی پہچان پیدا کر تو اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائی اب میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں وہ آیت الحم تل المیتا العرض وہ آیتن اور نشانی ہے لہم ان تمام لوگوں کے لیے الرز زمین المیتا مردار اب یہ تو لفظی میں نے ترجمہ کیا اب اس کا سلیس ترجمہ ان تمام لوگوں کے لیے مردہ زمین نشانی ہے بنجر زمین نشانی کیا نشانی اللہ کا اح ہم اس زمین کو حیات بخشتے ہیں زندگی دیتے ہیں وہ اخرجنا حَبَّا پھر ہم اس سے اناج نکالتے ہیں کلون اس اناج سے یہ تمام لوگ کھاتے پیتے ہیں اناج کھاتے ہیں دیکھو جی کیسی توحید ذکر فرم مردہ زمین اللہ نے بارش برسائی اس زمین میں ایسی ہلچل پیدا ہوئی کہ نباتات اگی اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اناج ہیں کھیتیاں لہلاتے کھیتیں بڑے بڑے تناور درختیں اور لوگ اس سے کھا رہے ہیں استفادہ کر رہے ہیں یہ جو زمین کی نشانی ذکر فرمائی اس نشانی میں قیامت کا عقیدہ ذکر فرما دیا اشارہ تھا جس طرح ہم مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا کلا علی کا ہم اسی طرح مردوں کو بھی زندگی عطا کریں گے آج بنجر زمین میں پودے نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں کل اسی زمین سے سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکالیں گے اور اللہ کے سامنے حاضری ہوگی کراچی کی زمین کو دیکھ لیجیے اب یہ ہر طرف خشک زمین نظر آتی چند دن یہاں بارش ہو جائے پوری کراچی میں سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا بارش برستی ہے اندر سے کیا کیا نباتات اگتی کوئی چپا خالی نہیں زمین کا جہاں سے نباتات فرمایا جس طرح بارش برسنے سے پتھروں کے اندر سے بھی سبزہ اگا ہوا نظر آتا ہے ذرا سی بھی کوئی چیز نہ ہماری ان عمارتوں میں بس اوقات نظر آتا ہے جی سبزہ نکل آیا جو اندر کہیں دانا چھپ گیا تھا وہ بھی باہر نکل آتا ہے زمین کے جس چپے میں بھی جو انسان دفن ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ذروں کو اکٹھا فرما کر اسی طرح زندہ فرمائیں اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائیں گے اور حشر ہوگا فرمایا وہ اخرج نام حبا ہم اس سے زمین سے دانے نکالتے حبن اس کی جمع حبوب آتی ہے اس کا معنی اناج یہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں ہماری جو غذا ہے وہ سب اناج یہ مرکزی غذا ہے اور اس اناج پر زندگی کا دار و مدار باقی چیزیں اللہ نے جو پیدا فرمائی ہیں جو دانوں کے اس قسموں سے نہیں ہیں وہ لذت کی چیزیں ہیں ان پر زندگی کا دار و مدار نہیں وہ انسان کی لذت کے لیے اللہ نے رکھی ہے اور یہ جو دانے والی گندم ہے جو ہے اس قسم کی جتنی اشیاء ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی خوراک ان کو بنا دی قدرت کی کیسے نشانی ایک پودے سے اللہ تعالیٰ سٹے نکالتے ہیں اور ان سٹوں سے اللہ تعالیٰ کتنے دانے نکالتے ہیں اور آپ غور فرمائیے خوب غور کیجئے ایک لقمہ جو ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں جو کتنا خوش نما بریانی کا لقمہ ہو یا روٹی اور سالن کا لقمہ ہم نے ڈالا منہ میں اور ہماری حالت اپنی یہ ہے کہ کوئی کسی سے کتنا کتنا کوئی انسان پیارا انسان ہو اگر وہ منہ سے نکال دے نا اسی لذیذ خوش نما لقمے کو جو ابھی سجا ہوا تھا وہ بریانی اور کسٹرڈ اور وہ خوبصورت کھانے آدمی دوسرے کو گھن آئے گی ہمارے اندر کا حال یہ ہم اندر سے اتنے گھن والے ہیں اتنے اندر سے گھن والے ہیں ہمارے اندر ایسی گندگیاں ہیں اور ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اتنا خوشنما لقمہ نکلنے کے بعد اگر نظر آ جائے آدمی طبیعت والا آدمی لطیف طبیعت والا آدمی دسترخوان سے اٹھ جائے کیسی گن آتی یہ کیا حرکت کر رہا اور وہ جو لقمہ تیار ہو کر ہمارے منہ میں آیا اس لقمے کی تیاری میں بلا مبالغہ ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی خدمتیں اور محنتیں شامل ہیں کہاں اللہ نے پہاڑوں پہ پانی برسایا پانی کو جمایا وہ چشموں اور دریاؤں کے ذریعے سے دریاؤں میں ڈیم بنے بنانے والوں نے کیسے کتنی محنت کی دریا اور نہریں اور پھر اس کے بعد کسان کہاں کھیتی کر رہا اور کتنا ہل چلے ہل چلا بنانے والوں نے الگ محنت کی اس کے لیے الگ زرعی انڈسٹریز موجود جو تھریشر بنا رہے ہیں جو ٹریکٹر بنا رہے ہیں جو ہل بنا رہے ہیں اور پھر وہاں کسان محنت کر رہے ہیں کھاد بنانے والے الگ لگے ہوئے ہیں جو اس کے لیے فرٹیلائزر تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ اناج پیدا ہو اور کسان محنت کرتا ٹیوب ویل پانی اس میں آتے ہیں اور کس طرح مزدوری کس طرح تھریشر کہاں وہ کٹا کاٹنے والے لوگ کون ہیں کہانے والے کون ہیں منڈی کس پہنچے وہاں سے کس چکی میں پیسنے والا کون ہے کہاں تک آتے فلور مل میں آتا ہے وہاں پیستا ہے یہ الگ لوگ ہیں جو محنت کرنے والے پیک کرنے والے الگ ترسیل کرنے والے الگ دکاندار الگ پکانے والے الگ وہ پکا کر توے پر گیس اللہ نے پہنچائی پکاؤ ان کی روٹی پکے گی یہ کچا اناج نہیں کھا سکتے ان کے لیے روٹی پکانے کے لیے اللہ نے کہاں زمین سے گیس نکال کر لاکھوں لوگوں کی محنت سے ان کے چولہے میں گیس کو پہنچایا جس کے بغیر یہ لکما پکانے پر طاقت نہیں رکھتے تھے اور آدمی کے سامنے لاکھوں مخلوقات اور اس کی محنت پھر سورج کی توانائی جس نے اس کو پکایا پھر چاند کی توانائیاں جس نے مٹھاس پیدا کی پھر ستاروں کی توانائیاں ہوائیں ساری مخلوقات اللہ نے ایک انسان کے لقمے کے لیے اس کی خدمت میں لگائیں اور یہ انسان لقمہ کھاتا ہے پھر بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا اس لقمے کا شکر بھی ادا نہیں کرتا اور اللہ سبحان و تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتا بلکہ لقمے سے اس کو طاقت پیدا ہوتی ہے اس جوانی میں اور مست ہو کر اللہ کی نافرمانی میں فحاشی میں اریانی میں شراب میں کباب میں اپنی زندگی کو بسر کر کے انتہائی نا پن کا مظاہرہ کرتا ہے دیکھیے قرآن کے آخر میں الفاظ کیا آئیں گے کس طرح شکر کی تلقین ایک ایک لقمے کے لیے اللہ سبحان و تعالیٰ نے کتنے انسانوں کو حرکت کتنے لوگ لگے ہوئے جی اس محنت کرنے کے کتنے محنت کر رہے ہیں فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے اس طرح دانے نکالے فمن یا یہ اسی دانوں کو یہ کھاتے ہیں اناج کو کھا رہے تھے جنات ہم نے زمین میں طرح طرح کے باغات بنا دیے سبحان اللہ اور اللہ کی کیسی قدرت کی نشانی کیسی قدرت کی نشانی کہ کہیں بھی کسی جگہ کراچی جیسا کروڑوں کی آبادی کا شہر اور کہیں کسی جگہ کسی چیز کی کمی نہیں ہر جگہ بھنڈی بھی دستیاب ٹماٹر بھی دستیاب آم بھی دستیاب ہر جگہ دستیاب اور یہ سنتے جی اس دفعہ آم کی فصل کم ہوگی اس دفعہ شاید لوگوں کو نصیب نہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز ہر بندے تک ان تک پہنچا رہے ہیں ہر جگہ دستیاب ہو رہی اور کیسی کیسی اللہ کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں ان کی ضروریات زندگی کا بہاؤ کہ ان کے گھروں تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا رہے ہیں ایک جب لکمہ تیار کرتے ہیں نا جی یا سالن کا ایک لقمہ اس کے لیے جو مسالہ جات ہیں کہاں سے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں ہم چائے پیتے ہیں دودھ اور اس کی پتی پتنی اللہ تعالیٰ نے کس ملک سے یہاں پہنچائی سری لنکا سے آئی کینیا سے آئی پاکستان سے آئی کتنے لوگ اس کو تیار کرنے والے ہیں ایک ایک لقمے کے لیے کتنے لوگ اس کی محنت کرنے والے ہیں فرمایا وجعلنا فيها جنات من نخيل ہم نے کھجوروں کے باغات لگا دیے وعناب اور انگوروں کے یہ دو اس لیے ذکر فرمائے خاص طور پہ مشرقین مکہ ان مثالوں کو سمجھنے والے ان کے سامنے اگر آم کی مثال آتی وہ کس کیا سمجھتے یہ آم کیا چیز ہوتی آم تو تھے ہی نہیں ان کے سامنے ان کے سامنے دوسرے پھل ان کے سامنے یہ چیزیں نہیں تھیں قرآن نے خاص طور پہ وہ مثالیں ذکر فرمائی سب سے اولین مخاطب ان کے سامنے جو ان کی نظروں کے سامنے تھی ان کے نظروں کے سامنے اونٹ ہوتے تھے ان کی نظروں کے سامنے کھجوریں تھیں اس مثال کو ذکر فرمائی ورنہ ساری قدرت کی نشانیاں اس میں داخل ہیں فرمایا وفجرنا فيها من العيون اور ہم نے زمین میں طرح طرح کے چشمے بہا دیے زمین میں چشمے ایک تو وہ چشمے جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آتے پہاڑی علاقوں میں اور خود زمین کے اندر بھی اللہ نے جو پانیوں کا نظام رکھا یہ بھی اللہ کی قدرت کی عظیم نشان نشانی جہاں سے آدمی کھودتا ہے اس کو پانی نصیب ہوتا اور یہ بھی کیسی اللہ کی قدرت کی نشانی ایک جگہ میٹھا پانی دوسری جگہ کھاری پانی ہے ایک جگہ انتہائی گہرائی میں پانی دوسری زمین میں اوپر پانی کسی کو آسانی سے ملتا ہے کسی کو محنت کرنا پڑتی ہے کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پانیوں کا نظام بنایا اور پوری زمین کے اندر اس کی کی زمین رگوں میں پانی کو پھیلا دیا فرما وفجرنا فیہا من العیون اور ہم نے اس زمین میں مختلف قسم کے چشمے اندر بہا دیے فجرنا تفجیر سے اور تفجیر کا معنی بہانا من ہی تاکہ یہ لوگ کھائیں اس کے پھل زمین کے پھلوں کو یہ کھائیں وما عملت ہوں ایدیہم اس ماں کے بارے میں دو رائے عربی قاعدے کے اعتبار سے مفسرین کی دو ہیں اکثر حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہ ماں نافیہ ہے جن حضرات نے گرامر پڑھی ہے اور یہاں سبق میں ان حضرات کے لیے تو آسان ہے سمجھ نفی کے لیے ماں کمانا نہیں جیسے لا کمانا نہیں اس شروع میں ترجمہ یہ ہے وما عملت ایدیہم یہ لوگ کھا رہے ہیں طرح طرح کے پھل حالانکہ یہ پھل ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے اللہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بندہ اپنی کوشش کرتا ہے صرف بیج زمین میں چھپاتا ہے اور چھپا کر ختم اس کا کام کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو تدبیر کا حکم فرما کچھ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر نتیجہ مرتب فرما دے تو اس کا کام اتنا دانے کو پھاڑنا اور اس کی نرم و نازک کومپل کو نکالنا پھر تناور درخت پھر اس پر پھل لگانا پھر اس میں ذائقے ڈالنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار وما عملت ہوئی دین ان کے ہاتھوں نے نہیں کچھ کیا ان کے ہاتھوں نے کوئی عمل نہیں کیا ان پھل کے بنانے میں بنانے والی ذات اللہ سبحانہ ایک ہی زمین میں ایک ہی جگہ اگنے والا پھل سیب بھی ہے اگنے والا پھل انار ہے اگنے والا پھل خوبانی ہے آلو بخارا ہے آم ہے زمین ایک ہے پانی ایک مٹی ایک اور اس زمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قسم کے ذائقے نکال میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات عرض کرتا ہوں ایک حدیث شریف میں قیامت کے دن کی احادیث میں یہ روایت آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان قیامت میں ایمان والوں کی دعوت فرمائیں حدیث میں آتا ہے اور ایمان والوں کی جو سب سے پہلی دعوت ہوگی اس میں دو چیزیں تیار کی جائیں گی ایک گائے کا کلیجہ اور دوسرے مچھلی یہ دو دعوت کے دو آئٹم ہوں مچھلی اور کلیجی حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ کلیجی اتنی بڑی ہوگی اس کا ایک کونا کلیجی کا ستر ہزار جنتی آدمیوں کے لیے کافی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جنت سے گائے لائیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے مینڈا عطا فرمایا جنت کی گائے ہوگی جو مہمانی کے لیے اور مچھلی ہوگی یہ دونوں چیزیں فاسٹ فوڈ میں جلدی پک جاتی کلیجی بھی اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں لیکن میدان قیامت میں میدان قیامت میں جب کہ لوگ حساب کتاب میں مشغول ہوں گے ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعوت فرمائیں جو میں بات عرض کرنا وہ یہ اللہ تعالیٰ پورے زمین زمین کو گوند کر یكفف اور رحمان بیدی زمین کی روٹی بنائیں گے اور یہ روٹی تمام اہل جنت کو پیش کی اب یہ روٹی بنائیں گے حضرت مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام فرمایا کرتے تھے یہ جب اللہ تعالیٰ روٹی بنائیں گے اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زمین کی پوری زمین کو گوندا جائے گا اس کے کنکر پتھر سارے اس کے اندر ہوں گے جس روٹی میں لکمے میں کنکر آ جائے پتھر آ جائے اس کا کیا حال ہوتا ہے کتنا ذائقہ کرکرا ہو جاتا نہیں رحمان اپنی چھلنی میں پوری زمین کو چھانیں گے جتنے ذائقے اللہ نے زمین میں چھپائے ہیں دنیا بھر میں پھلوں کے ذائقے کے ذائقے اور مختلف اناجوں کے ذائقے سارے ذائقوں کو اللہ اس ایک جگہ جمع فرما کر اس کی روٹی بنائیں گے اور جنتی جو روٹی کھائے گا دنیا بھر کے جتنی بھی لذتیں اللہ نے رکھی اس کو ایک ایک لقمے میں نصیب سہانا یہ ہے کہ اللہ رحمان اپنی چھلنی سے زمین کو چھان کر اس کے ذائقوں کو جمع مطلب بھائی کبھی ایسا کھانا کھا کہ جس کے اندر یہ ساری سیب کا ذائقہ آم کا ذائقہ ہر قسم کے دنیا کے پھلوں کے اور ساری چیزوں کے ذائقے سبحان اللہ جس مہمانی کو تیار کرنے والے خود خالق کے کائنات ہوں اس مہمانی کی لذت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما کر انہی لوگوں کی صف میں شامل فرما دے فرما کے پھل کھائیں وما عملت حالانکہ ان کے ہاتھوں نے کچھ بھی نہیں کیا امام ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے یہ امام تفسیر تھے اور امام کثیر نے نقل فرمایا ان کا کو کہ اس ماں سے مراد ماں نافیہ بلکہ ماں موصولہ ہے موصولہ آپ حضرات اسماء موصولہ پڑے ہیں موصولہ کا معنی ہوتا ہے جو الزی کے معنی میں آتا ہے نفی کا معنی نہیں اب ترجمہ یہ ہوگا کہ تاکہ لوگ کھائیں زمین کے پھل و ماں اور وہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کیا دیکھو معنی بالکل دوسرا ہوگا یہ دونوں باتیں اس کے اندر ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے کلام کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے ان القرآن لا تنقضی عجائب ہو قرآن کے عجائبات اس کے اندر چھپی ہوئی باتیں ختم نہیں سکتی یہ کون سی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پھل پیدا فرمائیں جو ثمرات پیدا فرمائیں وہ بھی لوگ کھائیں اور ان ثمرات سے اللہ نے جو انسان کو عقل دی اور آگے چیزیں تیار کی وہ بھی لوگ کھائیں دیکھو انسان ایک پھل کے ذریعے سے آگے کتنے ذائقے خود تیار کرے پھل کے ذائقے پھل سے آم سے ملک شیک بنا پھلوں سے کتنی مٹھائیاں رہی پھلوں کے کتنے مربع جات ہیں کتنے اچار اور چٹنیاں ہیں کتنے ذائقے ہیں کتنے جیم ہیں یہ ساری چیزیں جو لذت کی جو نعمتیں تیار کی آگے انسان نے ان پھلوں سے بنا دودھ سے کتنی چیزیں بنا گوشت کے کتنے ذائقے ہیں اللہ نے تو ایک جانور دے دیا اس جانور کو اس نے ذبح کیا اور گوشت حاصل کر لیا اس گوشت سے خالی گوشت کی کتنی ڈشیں بن سکتی ہیں وما املت وہ بھی کھائیں جو اللہ نے پھل اور جو انسان کے ہاتھوں نے آگے اس میں مختلف چیزیں بنا لی وہ بھی انسان کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور میں افلا یشکرون پھر کیوں نہیں یہ شکر کرتے اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے شکر کیا چیز ہے کئی مجلسیں اور نشستیں ہفتے کے دن کی صرف شکر کے موضوع پر ہوں بہتر تو یہ ہے کہ وہ تفصیل آپ سماعت فرما لیں ویب سائٹ میں ریکارڈ ہوگی جو ہماری ویب سائٹ ہے جس میں ہمارے دروس بھی آتے ہیں وہ مجلس بھی ہوگی شکر کے بارے میں بس اتنی بات عرض کر دوں شکر کی دو قسمیں ہیں شکر لسانی زبان سے شکر ادا کرنا اے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے کھانا کھلایا الحمد للہ کامانہ و سقانہ و من المسلمین یہ زبان کا شکر اس کو شکر لسانی کہتے ہیں شکر لسانی مستحب ہے بڑے ثواب کی چیز ہے دوسرا شکر ہے شکر حقیقی جو فرض ہے لوگ زیادہ سے زیادہ شکر لسانی تک اکتفا کرتے ہیں شکر حقیقی سے غافل ہیں شکر حقیقی کا مطلب یہ ہے اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد پھر کوئی نعمت بھی اللہ کی رضا کے خلاف استعمال نہ کرے اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال منعم کی مرضی کے مطابق نعمت ہمیں اللہ نے آنکھ عطا فرمائی اس آنکھ کا ایک شکر تو یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ کی تعریف کریں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ نے ہمیں صحیح سالم آنکھ عطا فرمائی یہ شکر ہے یہ بھی شکر کی قسم لیکن یہ شکر لسانی ہے اس پہ ثواب ملے گا اور آنکھ کا اصلی شکر یہ ہے کبھی آنکھ سے وہ کام نہ کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا آنکھ سے کسی نامحرم پہ نظر بد نہ ڈالے آنکھ سے کسی کو گھورے نہ آنکھ سے حسد کی نظر نہ ڈالے آنکھ سے حرص کی نظر نہ بہت ساری نظریں بڑی بری نظریں ہیں جس کو قرآن نے منع فرمایا آنکھوں کی خیانت فرمایا جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت کر لے گا اس نے اپنی آنکھ کا اصلی شکر ادا کیا دماغ اللہ نے عطا فرمایا غلط نہ سوچے ہاتھ عطا فرمایا غلط نہ لکھے اور ہاتھ کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال لے کسی آدمی کو اللہ نے ہاتھ عطا عطا فرمایا زبان یہ کتنی بڑی نعمت ہے زبان کو غلط نہ چلائے غبان سے غیبت نہ کرے زبان سے گالی نہ دے کسی کو زبان سے کسی پر الزام نہ لگائے زبان سے جھوٹ نہ بولے زبان کی ساری باتیں زبان سے کسی کو تکلیف دینے والی بات یہ بندہ اصلی شکر گزار ہے گویا شکر افلا یشکرون کا معنی یہ ہے اللہ کے بندے تقوی والی زندگی گزار لے اللہ کی فرما برداری میں آ جائے تاکہ کسی نعمت کو بھی اس نعمت دینے والے کی رضا کے خلاف استعمال نہ کیا جا سکے اللہ کی مرضی میں اس کو استعمال کیا افلا یشکرون کیا یہ بندے شکر ادا نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اصلی حقیقی شکر گزار بندہ بنا دے اگلی آیت اس کی تلاوت تو کی گئی لیکن چونکہ اس کے مضامین ذرا تفصیلی بھی ہیں تفصیل طلب بھی ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل کی نشست میں اس کے بارے میں عرض کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وہ آخر اداوانہ الحمد للہ رب العالمین ایک اعلان میں نے کل کیا تھا کہ ہمارے بہت سارے شرکاء کینٹ کی دوسری جگہ سے تشریف لاتے ہیں جیسے فیز ون سے کینٹ بازار سے دوسری جگہوں سے تو ان حضرات کے لیے یہ ایک پرچہ بنایا ہے کہ اپنا نام اور فون نمبر اس پر لکھ دیں تاکہ کبھی کسی ایمرجنسی کسی کام کی وجہ سے اگر درس ملتوی کرنا پڑے کو رخصت ہو تو پھر ہم آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے سے اطلاع دیں آپ کو زحمت برداشت نہ کرنا اور جو حضرات لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور جنت کے راستے کو آسان فرمائے اللہ صلی علیہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے یا اللہ یہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو اپنی طرح متوجہ فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرما دے یا اللہ اصلح لنا شأننا كلا اللهم احسن الامور كلها اے اللہ ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما ہر خیر ہمیں نصیب فرما دے اب آپ کی رضا اللہ سب سے بڑی نعمت ہے آپ کا خوش ہو جانا دنیا آخرت کا سب سے بڑا انعام ہے اے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی ہمیں نصیب فرما دے و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وسلم اجمعین برحمت کے